ہماری آیتوں پر وہی اعمال لاتے ہیں کہ جب وہ انہیں یاد دلائی جاتی ہیں سجدہ میں گر جاتے ہیں اور اپنی رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بولتے ہیں اور تکبر ناؤ کرتے السج نو